بأي يمين يستنكر وبالسند المتصل منا إلى إمام النسائي إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى مستعنا بعلومه وفي وفيوله آمين قال أخبرنا مصدق عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن دائرة قال حدثنا خالد بن عقامة عن أبي خير عن علي رضي الله تعالى عنه عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثة ثم قال هذا تقول نبي الله صلى الله نبي الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم جب آدمی استنصار کرے گا یا استنشاق تو دائیں ہاتھ استعمال کرے گا لیکن جب ناک کو صاف کرنا ہو تو بائیں ہاتھ استعمال کرے گا جی بھائی یہی بتائیں جی باب وصل وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن خالد بن عقمة عن عبد خير قال اتينا علي بن ابي طالب وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع به وقد صلى ما يريد الا ليعلمنا یعنی ہم نے یہ کہا کہ پانی وضو کے لیے کیوں منگایا حالانکہ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں وضو کرنے کی تلقین فرمانا چاہتے ہیں جی بھائی چلو عبداللہ عبد اس کو آپ نے مقصور کیوں پڑھا یعنی یوں کر کے آخر تک تو پہنچایا لیکن مجھے یہ معلوم کہ واپس رد بھی کیا یا نہیں جی یہ اس میں راوی بتایا ہے مالک ابن عرفتہ یہ راوی بتایا ہے اور اس کی تصحیح فرما رہے ہیں یہ اس روایت میں جو عادد و غسل وجہ میں اخبارنا کے نیچے ہے بالکل عرف ہوتا کہ مالک ابن عرف ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہے اصل میں مالک ابن عرف اطا نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ پر خالد ابن القامہ ہے جی بھائی الزهري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عزيم البحرين فدفعه عزيم البحرين عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة أن سلم كتابا أو أراد أن له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مخفي أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نفسه محمد رسول باب ما يذكر في المناظلة یہ وہی کتاب درس مسلم و تحمل تو ان کا بیان فرما رہے ہیں امام کباب قائم کیا تھا یہ لائے اب یہ مناوت مکاتبہ ہے الادا و تحمل میں ایک مناولہ ایک مکاتبہ مناولہ تو یہ ہے کہ کوئی شیخ لکھی ہوئی دوسرے کو دے کی اجازت ہے دے اپنی تصنیف دے دے کوئی حدیث کی کی مجاز ہو مناولا مقرونا مقرون بالاجازت اجازت نہیں ہے تو وہ معتبر نہیں ہے ایک مقرون بالاجازہ ایک غیر مقرون بالاجازہ کتاب دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ اجازت بھی دے رہا ہے کہ تم میرے تو یہ تو مقرونہ بال اجازت ہے اور اگر روایت حدیث کرنے کی اس سے سکوت کیا تو پھر وہ روایت کرنا اُساں یا اقرانی فلان یا اخبارانہ وغیرہ وغیرہ مقرونہ بال اجازت تو معتبر ہے اور مقرونہ غیر اور مکاتبہ یا کوئی لکھی ہوئی دو چار حدیث دوسرے کے پاس بھیجتا ہے دیت خود نہیں دیتا وہ کتاب اس کو جس کو اجازت دے رہا ہے تا اس کے ساتھ کہ تمہیں میں اپنی طرف سے ان حدیث کی روایتوں کی بال اجازت ہاں، ہے اور معتبر ہے جس طرح مناولہ کی بھی دو قسمیں مقرونہ بال اجازت غیر بال اجازت مقا اب خلاصہ ساری بات کا یہ نکلا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے روایت حدیث کا کسی شیخ کی طرف نسبت بات سمجھ میں آتی ہے آ رہے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی طریقہ معتبر ہے کر کے اس شیخ کی طرف حدیث بیان کر سکتا ہے کہ انفلانی یا بات سمجھ میں آ گئی کتاب اہل العلم بالعلم وقال انس رضی اللہ عنہ نسخ عثمان المصاحف اللہ رہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے نسخ نقل تیار کی مصاحف کی فتوحات ہو گئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک دراز ملکوں میں بھی پہنچ چکا تھا ہمارے پاکستان کے تو ان بلدان میں قرآن کریم کے نسخے تاکہ لوگ ان نسخوں کے مطابق پڑھیں اور پڑھائیں کے مطابق تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار کیا تھا نسخہ وہی نسخہ پھر فاروق اعظم تک پہنچا اور اس کی نقلیں انہوں نے تیار کروائیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھے ہوئے نسخے سے تیار قرآن میں آپ نے پڑھ لی ہوں گی کس طریقے سے تدوین ہوئی ہے کتاب اللہ فبا سبھیا الافاق یہ دلیل ہے کس بات صاحب بھیجے گئے تو ان پر لوگوں نے اعتماد کیا اور مصاحب کے دوسرے نسخے بھی اسی سے تیار کیے گئے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک طریقے سے ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی و سعید و مالک بزرگوں نے بکاتبت کو اتبت کی بات اب مناولہ کی بات کرتے کیا ہے مناولہ کے جواز میں نبی صلی اللہ علیہ حیث قطب الامیر سریہ لکھی ایک کتاب کتابن دی یہاں تک کہ تم فلاں فلاں مقام پر پہنچ جاؤ یہ عبداللہ بن جہش ہے کہ مالک ان امر ابن یحیا المازنی یہ اس طریقے سے ہے کہ مالک ان امر ابن امارا ابن ابی حسن المازنی المازنی تو امر بیٹے ہیں یحیا بیٹے ہیں امارا کے اور امارا بیٹے ہیں ابو حسن کے یہ اس طریقے سے ہے بھائی امر اور یحیا اور امارا اور ابو حسن چار جو ہے وہ اشخاص کا نام ہے یعنی بیٹے کا باپ کا دادے کا اور پردادا کا یہ امر ہے بیٹے ہیں یحییٰ کے یحییٰ بیٹے ہیں امبارہ کے وہ بیٹے ہیں ابھی حسن کے یہ آپ کے بین سطور نیچے لکھا ہوا یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب یہ سمجھیے کہ ان ابھی ہے امر یحییٰ مازنی نے روایت کی اپنے والد سے اور ظاہر ہے کہ وہ ہے یحییٰ مازنی کون ہے یحییٰ مازنی اور یہ فرماتے ہیں کہ امر جو ہے یہ بھی سیاستہ کا رجل ہے یعنی امہات ست نے اس سے روایت لی ہے حتیٰ کہ بخاری نے بھی اس سے امام بخاری نے بھی اس سے روایت لی ہے اور سیاستہ کا یہ راوی ہے امر بھی اور اسی طریقے سے یحییٰ بھی سیاستہ کا راوی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی سقا اور بہت ہی قوی راوی ہے دونوں امر بھی اور یحییٰ مازنی بھی اب یہ فرماتے ہیں کہ ان ابی ہے امر نے اپنے باپ سے روایت کی جن کا نام ہے ظاہر ہے کہ انہ مازنی انہو قال اللہ ابن زید ابن عاصم کہ انہو کی ضمیر جو ہے کہ انہو قال علیہ عبداللہ انہو کی ضمیر ظاہر جو ہے وہ ہے یحییٰ کی طرف کس کی طرف ہے بھائی یحییٰ کی طرف اور ابھی ہی کی ضمیر جو ہے وہ یحییٰ کی طرف ہے ابھی ہی کی ضمیر بھی کس طرف ہے یحییٰ کی طرف ہے اور انہو یحییٰ کی طرف ہے کہ یحییٰ نے کہا عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم یہ صحابی کانا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور یہ ایسے صحابی ہیں عبداللہ ابن زید ابن عاصم کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام غزوات میں شرکت کی ہے بدر میں قول الاختلاف بدر میں اختلاف ہے اور باقی تمام غزوات میں اتفاق کہ تمام غزوات میں شریک ہوئی اور ان کے بھائی تھے عبداللہ کے بھائی عبداللہ ابن زید کے بھائی تھے اور ان کو مسلمہ قذاب نے شہید کر دیا تھا کیا کیا تھا شہید کیا تھا اور پھر جب جنگ یمامہ ہوئی ہے تو حضرت یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم نے اس کے ساتھ مل کے جو کہ حضرت واشی حضرت واشی کے ساتھ مل کے یہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے مسلمہ قذاب کو قتل کرنے والے دو تھے ایک حضرت واشی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو سمجھتے ہیں نا جنہوں کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا فرمایا کہ وہاں بھی ایک بڑے سنجید کو میں نے شہید کیا تھا اس کے بدلے میں اب سب سے بڑے کافر کو شہید کافر کو قتل کر رہا ہوں قتل کیا ہے تو ان کے ساتھ عبداللہ ابن زید ابن عاصم بھی تھے جنگ میں جنگ یمامہ میں اور یہ اتنی زبردست جنگ تھی کہ اس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئی ہیں اور جو ہے وہ ڈر لگنے لگا اور بہت سے حفاظ صحابہ بھی تھے جن کی تعداد بعض نے ستر تک بتائی ہے کہ اس طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن حکیم جو ہے اس کو مرتب کرنا رہ جائے تو یہ لمبی فہرست ہے لمبی کہانی ہے تو یہ جنگ یمامہ جنگ یمامہ کے جس کو کہنا چاہیے کہ یہ سندید ہیں جس کو آج کل کی زمانے میں ہیرو کہتے ہیں کہ کس کو مسلمہ قزاق کو قتل کرنے والے مسلم قذاب کے قتل کرنے والے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن زید ابن عاصم اب ایک بات سمجھیے کہ ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن زید بعض حضرات کو یہ وہم ہوا ہے شبہ ہوا ہے کہ یہ وہی عبداللہ ابن زید ہے جن سے اذان کی حکایت کی گئی ہے اذان کی حکایت کی گئی ہے کیا مطلب ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے اذان کہی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے خواب میں اذان کی تعلیم دی گئی ہے اور وہ بعض نے یہ سمجھا کہ یہ وہی ہے حالانکہ یہ وہ نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے دادے کا نام عاصم ہے اور ان کے دادا کا نام ابن و عبد رب وہ کیا ہے ابن صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب یعنی خط وہ اخبار صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیے خود دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر سریہ ماں پہنچنے کے بعد پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو سنانا اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا کرنا ہے اب آئندہ کا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات جس سے کام لیا جاتا تھا اب بھی یہ ہوتا ہے سن پینسٹھ کا جہاد بڑھ آتا ہے ایسا پرکیف دور تھا وہ پورے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے نیچے ایوب خان نے کلمہ طیبہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ پر پڑھ کر اس نے جہاد کا اعلان کیا اس وقت اس تقریر نے ایسی عجیب اسپرٹ پوری اور سب کے سب اسی کام میں لگ ہم بھی سب اسی کام میں لگ گئے تھے ہی دار ریگستان کا دور تھا ہم نے تو اور مختلف شہروں پر ہمارے لڑا کا تیار ہے ان کا طاقت اوپر سے گرایا پیچھا کیا ہمارے تیاروں نے اور اس کو گرایا عجیب زمانہ تھا سولہ سترہ دن تھے وہ نمازوں کا اہتمام دعاؤں کا ذکر کا کسی تھانے میں رپٹ نہیں درج کرائی گئی کسی چوری کی حد کے مطابق ہو تو یہ تو قوم کو بنا دینے والی چیز ہے ساتھ دیا حکومت کا اور مجاہدین نے ہمارے فوج کے سپاہیوں کو پیچھے چھوڑتے تھے افسران آگے نکلتے تھے آگے ڈٹ کر مقابلہ کر کراچی پر حملہ آور ہوتے تھے دوار کا ایک ہوائی اڈا ہے اندری ساحل کے قریب ہے وہاں سے حملہ ہوتا تھا والد صاحب کے پاس آتے تھے تعلق تھا بہت سے سے لوگوں قصہ پیش آیا کہ ایک رات اچانک صبح سویرے پتہ چلا ریڈیو پاکستان نے اطلاع دی ریڈیو پاکستان کی ایمان تازہ ہوتا تھا شکیل احمد خبریں سناتا تھا خاص طور سے پڑھتا تھا ان کی خبروں سے ہماری ریڈیو کی خبروں سے پورا ملک ہر وقت ریڈیو پر سن, ریڈیو سنتا رہا چلا کہ دوار کا جو یہاں تو جہاں سے کراچی پر حملے کرتے تھے وہ بمبار تیاری رات و رات ہماری بحریہ نے جا کر اس کو تمام ہاں، محمود غزن نے نے کا بندر توڑا تھا یہ جگہ اس کے قریب ہے انہوں نے بتلایا کہ وہ جو اس میں شریک تھے جس جو اس کارروائی میں کہ تم فلاں سمت میں روانہ ہو جاؤ بحری بیڑا لے کر سمت میں روانہ ہو جاؤ بحری بحری بیڑا لے کر وہ بحری بیڑا لے کر روانہ ہو گیا اور امیر کو بھی شہر وہاں پہنچ گئے کہا کہ دوبارہ تمہارے سامنے تباہ کر دو اس کو ان کو وہم و گمان نہیں تھا کہ فوج ہم پر حملہ کر دی گی پاکستانی بحریہ تو یہ بھی کیا ہوا تھا آج کل بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ اس سے کس بات پر استدلال ہوا اہل اجاز نے منع کی گئی آئیے سمجھ میں بات اور اہل بعض اہل لجاز سے مراد خود ان عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبت بن مسعود ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اخبر اخبر آپ نے رضی اللہ تعالی عنہم پڑھا آپ میں ہمیں خوشی ہوئی اخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعث بکتابی رجل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ یہ کسرا کی طرف سے گورنر تھا بحرین کا علاقہ اگرچہ عرب کا علاقہ ہے جو جرما عرب کے کچھ حصے کچھ علاقے زیر ماں پڑھ چکے ہیں آپ تفصیلات انہوں نے وقت پہنچا دیا عظیم البحرین کے پاس نہیں عظیم البحرین نے خط پہنچا کیا گیا جیسا ہیرقل کے پاس خط بھیجنے میں اختیار کیا گیا تھا وہاں نے بسرا کو دیا تھا حاکم بسرا نے ہیرقل تک وقت پہنچایا تھا اس خبیص نے یہ کام کیا کہ اس خط کو پڑھ کر اسے پھاڑ دیا پڑھ چکے ہیں بہت سنجیدگی تحقیق کی پھر اس کی کہ اس کو محفوظ رکھا جائے جب تک کہ محفوظ رہے گا ہمارے خاندان میں اقتدار اور حکومت اس خط کی کاپی بھی فوٹو بھی فوٹو دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے وہ خط کیونکہ تھا یہ ہرن کی جھلی پر کر کے خط کا یہاں سے لے کر یہاں تک چاک کیا باقی رہا اضافہ نے جان پر کھیل کر اس کو اٹھایا ہوگا زمین پر گرنے نہیں دیا ہوگا اس کی پوری تاریخ پڑھ چکے ہیں آپ کتاب جو کتاب جو چھپا ہے خراج نے کافی مواد بھی جمع کر کے ہمیں دیا تھا رسالہ چھپ چکا ہے اس میں صحابی سن چھیاسٹھ میں ساؤتھ افریقہ میں ملی یہ پہلا موقع فحسب تو نبن المسیب قال فدعا علیہ ابن شاہ زوری روایت کر رہے نے اس حدیث کو بھی کہا تھا کہ فدا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے اس بات کی کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑا کر دیا جائے عامر ابن یحییٰ کا دادا تھا اب یہاں پر تھوڑی سی اور مشکل پیش آتی ہے کہ عمر ابن یحییٰ کے دادا امبارہ ہیں حالانکہ امبارہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی امر ہے دادا جو ہیں وہ امارہ نہیں ہے بلکہ وہ روایت کرنے والے امر ہیں اور اب امر جو ہے یہ سلسلہ نصب میں نہیں آتا تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو ابو حسن ہیں نا ان کے دو بیٹے تھے ایک امارہ اور ایک امر ایک امر اس کا بھی نام کیا تھا امر تھا امر تھا تو یہاں دادا سے مراد دادا حقیقی نہیں ہے بلکہ دادا مجازی یہ آپ نے پڑھا ہے کہ الم سن و ابھی کا ام جو ہوتا ہے وہ تیرے باپ کی مثل ہے سم کا معنی مثل نہیں آتا لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ چچا بھی جو ہے وہ مثل کس کیا ہوتا ہے باپ کے ہوتا ہے تو یہ دادا نہیں ہے امر بلکہ یہ دادا کے بھائی ہیں امارا کے بھائی ہیں اب الحسن کے دو بیٹے تھے دو بیٹے تھے ایک بیٹا امارا تھا اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ امر تھا تو یہ روایت بیان کرنے والے امارا نہیں ہیں بلکہ دادا ہیں بلکہ امر ہیں جو کہ امر کے دادا کے بھائی ہیں اور دادا کے بھائی کو بھی دادا کہہ دیا جاتا ہے حقیقت اگر آپ نہ کہیں تو کیسے کہیں بھائی مجاز بات سمجھ گئے نا تو اب یہ کہا کہ ان ابی ہے انہو قالا کی جگہ پر آپ بخاری شریف کی روایت لے لیجئے بالکل بے نہیں یہی ہے ان ابی ہے ان رجلن قالا رجلن قال لے عبداللہ ابن زید کہ ایک رجل نے عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے کہا وہ رجل جو ہے وہ اصل میں امر ابن یحییٰ کا دادا ہے بلکہ آپ دادا کہیں دادا کا بھائی ہے اور ظاہر ہے کہ دادا کا بھائی بھی کیا ہوتا ہے دادا ہوتا ہے بات آئی نہیں سمجھ میں تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا اتنی بات میں بتاتا ہوں اس میں اور بھی بڑی شاخیں ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ سائل کون تھا یہ روایات مختلف ہیں معطین میں بھی ہے اور یہ ابو داود میں بھی ہے اور یہ بخاری میں بھی ہے اور اس کو دار کوتنی نے بھی ذکر کیا ہے تو ان کے حساب سے بعض نے کہا کہ وہ سائل جس نے کہ سوال کیا وہ سائل جو ہے وہ یاہیا تھے سائل اب کون ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے بعض نے کہا کہ سائل وہ یاہیا تھے اور بعض نے کہا کہ سائل وہ امر تھے وہ امر جو ہے وہ جو دادا کے بھائی ہیں امر تھے اور بعض نے کہا کہ سائل جو ہے ابو الحسن تھے کون تھے ابو الحسن تھے تو اب یہ تین روایتیں آ گئیں تینوں مختلف ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان میں اس طریقے سے جمع فرمایا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک مجلس میں یہ تینوں جمع تھے امر جو کہ دادا کا بھائی ہے وہ بھی جمع تھا جمع تھے اور یہ حسن جو ہے ابو الحسن یہ بھی جو جد امجد ہے ان کے یہ بھی جمع تھے یہ بھی جمع تھے اور یحیٰ بھی وہاں موجود تھے تو بعض نے سائل کی نسبت کی طرف کر دی اور بعض نے نسبت امر کی طرف کر دی امر کی طرف جو نسبت کی ہے وہ نسبت حقیقی اصل سائل جو ہے وہ امر ہے جو کہ امر کے دادا کا بھائی جو کہ دادا ہے جس کو آپ دوسرے الفاظ میں دادا کہیے اصل سائل جو ہے وہ امر تھا اصل سائل کون ہے امر ہے جو کہ دادا ہے وہ ہیں اب ایک ہی مجلس میں امر بھی موجود ہیں اور یاہیا بھی موجود ہیں جو کہ اصل راوی ہیں تو جنہوں نے یا کی طرف نسبت کی وہ اصل راوی ہیں اور جس نے امر کی طرف کی نسبت تو وہ جو ہیں وہ اصل سائل ہیں وہ راوی ہیں امر یہ امر جو ہے نا دادا دادا کا بھائی وہ راوی ہے نہیں وہ جو ہیں وہ اصل سائل ہے اصل سائل کون ہے امر دادا اصل سائل ہیں اور یاہیا جو ہیں وہ راوی ہیں اور ابو الحسن جو ہیں وہ چونکہ بزرگ ہیں تو نسبت بعض تینوں چونکہ موجود تھے تو بعض حضرات نے اس کی ان کی طرف نسبت تبرکن کر دی جو کہ مجازن ہوگی اور یحییٰ کی طرف اس لیے کر دی کہ یحیا جو ہیں وہ راوی ہیں اور امر کی طرف اس لیے کی کہ وہ اصل سائل تو اب سائل کون ہے اس میں تین اقوال ہیں تین اقوال ہیں تینوں کو حافظ ابن حجر نے اس طریقے سے جمع کیا ہے ایک سائل حقیقی ہے اور دو سائل مجازی ہے سائل حقیقی کون ہے یہ امر جو کہ دادا کا بھائی اس کی تعویل ہے دو دفعہ مسا کرنے کی تعویل ہے سمجھے نا اس لیے کہ اکثر روات جو ہیں وہ ایک دفعہ مسا بتا رہے ہیں اور مسا کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں اب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ دو دفعہ سر کا مسا کیا یہ جو ہے جمہور کے بلکہ اجماع کے خلاف سمجھے نا تو اس لیے اس کی تعویل کی جائے گی اور تعویل وہی ہے کہ راوی نے یوں ہی سمجھا جی بھائی بھائی حریث نہ کہو حریث تو اچھا نہیں ہوتا اور اخبرنا سالم سبلان سبلان کہتے ہیں بھیا جس کی مونچھیں بڑی ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ یوں ادھر آ کے وہ لمبی ہو گئی تو اس وجہ سے ان کو سبلان کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کبھی ہوں کبھی نہ ہو تو جی بھائی ان کا نام تو اور بھی سیاح میں آیا ہوگا بھائی بتایا استاد نے نہیں چلیے یہاں اتنی بات دیکھ لیں کہتے ہیں کل اخبر ابو عبداللہ سالم سبلانو کالا وکانت عائشہ تو بے امانت ہی یہ ابو عبداللہ سالم سبلان جو ہے ان کی امانت پر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش تھیں امین تھا اور حضرت صدیقہ عائشہ کا غلام تھا امین تھا ان کی امانت پر خوش تھی یا تو خود صدیقہ کا غلام تھا یا صدیقہ کے محارم میں سے کسی کا غلام تھا دونوں دونوں قول ہیں اور ان کی امانت پر ان کو بہت اعتماد تھا امانت پر کیا تھا اعتماد تھا تو اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک بھی یہ تھا کہ اپنے غلاموں سے پردہ نہیں غلام سے پردہ نہیں اب غلام سے پردہ نہیں یہ ذرا تھوڑا سا معاف کر یہ ایک ضروری السلام علیکم ہاں بھائی وعلیکم السلام جی جی جی جی جی جی میں جی جی جی جی جی ٹھیک ٹھیک جی جی فون سیو کر رہا ہوں میں اس وقت سبق پڑھا رہا ہوں میں خود آپ کو فون کر جی بھائی ہاں بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ غلام سے پردہ نہیں پردہ نہیں اپنے غلام سے اور اسی طریقے سے ان کا مسلک یہ تھا کہ اگر کسی کے محارم کا کوئی غلام ہے تو اس سے بھی پردہ نہیں اور حضرت محمد تھانوی قدس سرہو نے یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ پردے سے مراد صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے گہرا پردہ نہیں کرتی تھی گہرا پردہ نہیں کرتی تھی تو ان کا مسلک یہ تھا کہ محارم سے پردہ نہیں ہے اگرچہ باقی آئمہ جو ہے اکثر کے ہاں غلام سے بھی پردہ ہے سمجھے نا تو اور امام مالک کے ہاں ذرا کچھ تفصیل ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں بھی کچھ گنجائش نکلتی ہے لیکن دو بزرگ امام ابو حنیفہ امام شافی اس کے قائل نہیں ہیں تو وہ یہ فرماتی تھیں کہ ان سے چونکہ پردہ تھا تو اب یہاں پر یہ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے عورتوں کا وضو کرنا بتایا کہ عورتیں کس طریقے سے وضو کرتی ہیں چنانچہ انہوں نے میرے سامنے وضو کیا اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد میں نے عرض کیا کہ خوشخبری سن لیجئے تو فرمایا کیا خوشخبری کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں آزاد ہو گیا تو فوراً حضرت صدیقہ نے پردہ کر لیا تو فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا اور بعد میں پھر صدیقہ عائشہ میرے سامنے کبھی نہیں ہے سمجھ گئے نا یہ بات جب آپ نے سن لی تو اب یہ سمجھو تو سال میں سبلان کہتے ہیں وقان عائش و جب بے امانت ہی ان کی امانت کو جو ہے وہ اچھا سمجھتی تھی اعتبار کرتی تھی اور ان کو ان کو اپنے پاس سے عجیب کے طور پر رکھتی تھی اس اجیر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی محارم کا وہ غلام ہو اس لیے اجیر رکھتی تھی اگر اپنا غلام ہوگا تو اجیر نہیں رکھا تستا فا فارت نہیں تو انہوں نے دکھایا کہ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توجہ فتمز مزت وسطن سرت سلاسن و غسلت وجہ سلاسن سم غسلت یدہ الیمنا سلاسن ولیوسرا سلاسن و واضحت یدہ فی مقدم راسیہ سم مسحت راسا مسحتن واحدہ الا مؤخرتن خیراتین امرت یدہ بھی اوزنحا یہ اپنے ہاتھوں کو اوزن کا سما مدت الخدین یہ ہے بات سما مدت الخدین یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور خاص طور پر سردیوں کا زمانہ ہو اور جب وہ لگام جو ہے وہ فٹ آتے آنے رہی ہے کے جو جی پڑھیے عبد الله بن رضوان بن عباس وجرد بن بن جحش رضي الله تعالى عنهم عن حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه قال ابو عبد الله وحديث انس صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى حتى بنت عن طرف فخذه السند المتصل من حدثنا يعقوب يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علية قال اخت عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فراكب النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ربتي لتمسر لتمسي أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية دليل قالها ثلاثا قال القوم إلى فقالوا محمد قالوا يا الصبي فجاءت الدفية فقال نبي الله أعطني جارية من السبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت ذرية صفية بنت حيي فلما نظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جاء عروسها فقال من كان عنده شيء فليجيب به فبسط نطعا فجعل الرجل يجسى فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم <clears throat> الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علیہ رسول الکریم نے ایک سوال کیا ہے کہ نبی کریم صحیح بخاری کا جو پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سُن بیا میر یاد ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث کی طرف اور سنن سے اشارہ احوالے احوال امور جو ہے یہ عام طور سے جب امر کی امر کے حکم ہوتا ہے تو عام طور سے جب امر ومانہ شے آتا ہے حکم کے ہو تو اس کے اس کی جمع عام طور سے عوامر آتی ہے پہ نہ کہ عوامر تو اس کو پھر قولی حدیث کے ساتھ کیسے مختصر امر ومانہ حکم کی جمع بھی امور آ جاتی ہے اگرچہ اصل لوگ کا اس معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور اگر اس کو بیمانہ شہ ہی لیا جائے تو چونکہ آگے سنن اور ایام تخصیصاً فیلی بھی لیا جائے تو اس سے اشارہ جو ہے وہ قولی حدیث کی طرف ہوگا امور سے اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث کی طرف عام لفظ ہے نا اس سے عام سے کوئی مخصوص معنی مراد لینے کی بھی گنجائش ہوتی ہے اب یہ باب ہے بابو مایوس کرو فی الفخذ نہیں اس مسئلے میں چونکہ فقہ کرام کے درمیان کچھ اختلاف تھا اور یہ اس بارے میں جو باتیں ذکر کی جاتی ہیں یعنی فقہ کرام کے درمیان جو اس میں اختلاف ہے اس کا بیان شافیہ دونوں کی تو کا تو اس جزم کے ساتھ منقول ہے کہ ان کے نزدیک فخذ یا کے نزدیک بھی فخذ عورت میں داخل ہے لہذا اس کو چھپانا ایک یہ کہ نماز اس کو نماز میں اگر اس کو عام حالات میں بھی انسان کو اس کو چھپانے کا اہتمام کرنا چاہیے فلم دلانے کے نزدیک فخر عورت ہے امام احمد ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں ہے لیکن حنابلہ لہذا تین ائمہ کا تو اس پر اتفاق ہو گیا بظاہر تعارض نظر آتا ہے یعنی بعض جب بعض روایات میں منقول ہے کہ فقیر کو عورت مانتے ہیں تو یہ لیکن یہ اضطراب عام طور سے کہ ان کی طرف یہ مسلک منسوب کرتی ہیں تو کہ حقیقت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کے دو مفہوم مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہے امام مالک رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اور اس حالت میں نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں تو ہے لیکن اگر کوئی شخص نہ چھپائے اور اس حالت میں رہتے ہیں کہ پہلے معنی کے لحاظ سے یہ عورت نہیں ہے اور صرف عورت غلیظہ ہے عورت غلیظہ جو ہے یعنی قبول اور وہ مظاہر ہو گئے تو نماز ہی نہیں ہوگی بالکل ہے یعنی اس کو چھپانا واجب ہے کیونکہ اس نے ایک واجب کا ترک کیا لیکن نماز اس کی ہو جائے گی کے لحاظ سے لحاظ کیا انہوں نے کہا ان کے نزدیک عورت نہیں ہے اور جن لوگوں نے دوسری ہے امام مالک کے مطلب کی اور بعض کو کہا ایسے ہیں کہ اور ان میں جو مشہور حضرات ہیں وہ شافیہ میں سے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضا العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فاذا ستر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من جلي یہاں تک کہ آنکھوں کے ان بالوں کے نیچے سے بھی خطایا نکل جاتی ہے اس لیے کہ آنکھوں کے بالوں کے نیچے نظر ہے اور جو کہ کیا ہو سکتی ہے بہک سکتی تو اس کے گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے جی بھائی یہ جو ہے وہ امر زائد ہوگا یعنی گناہ تو پیچھے معاف ہو گئے اور یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا جیسے کہتے ہیں یہ تو ہے تنخواہ اور یہ ہے بونس سنے نا اوپر تو تنخواہ تھی اور آگے بونس تھا یہ بونس ہے جی بھائی به قال أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا أبو معاوية حدثنا قال حدثنا الأعمش ها وأخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله تعالى عنه وعنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار خمار سے مرض وہ جو سر پہ باندھی جاتی ہے جس کو رومال کہہ سکتے ہیں پٹی کہہ سکتے ہیں اس پر آپ نے مسا کیا اب یہ بات سمجھیے کہ تمام سنن نے یہ باب قائم کیا ہے باب المس الامامہ اور لیکن امام بخاری نے اس باب کو ذکر نہیں کیا اگرچہ باب ذکر نہیں کیا اگرچہ روایت کو ذکر فرمایا روایت کو ذکر فرمایا باب کو ذکر نہیں فرمایا چنانچہ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علامت ہے بظاہر کہ یہ مسا ثابت تو ہے لیکن یہ معمول معمول نہیں جی بھائی اللہ تعالی عنہ عن بلال رضی اللہ عنہ عنہ قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمشي على الخفين وفي قال اخبرنا حناد حناد بن سري عن وفي عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال رضي الله تعالى عنه عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على الخمار والخفين جی باب المسجد على معمامة مع الناس الذي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله بن المدني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناسيته وعمامته وعلى الخفين قال بكر فقد سمعته من ابن سیرۃ ابن شعبہ عن ابی ہے اخبرنا عمرو بن علی بن محمد بن مسرد عن یزید وهو ابن زریع قال حدثنا حمید قال حدثنا بکر بن عبد الله المدنی عن حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ عن ابي قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال امعك ماء فاتيته بمطهره فغسل يده فغسل يده وغسل وجهه ثم ذهب يحفر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فألقاه على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خلفيه اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث مغیرہ ابن شعبہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کی روایت جو ہے وہ کافی آگے تک چل رہی ہے اس اور چلیے آگے اس میں کوئی لفظ ایسا تو نہیں ہے جس میں بات کرنے کی ضرورت ہے چلو بھیا شابش چلو سند المتصل منا الى الامام النسائي رحمه الله تعالى وطال الله بعلومه وبركاته امين وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا يونس بن عبيد عن عبد سيرين قال أخبرني عمر بن وهب الثقفي قال سمعت المغيرة بن شعبة قال خصلتان لا أسأل عنها أحدا بعد ما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناسيته بناسيته وجانب عمامته ومسح على خفيه وقال وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتمس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به يعني یعنی یہ خصلت بھی میں نے دیکھی ہے کہ ایک نبی نے نماز پڑھی ہو آتی ہے مگر واجب ہے چھپانا اور استخری اور ابن ابی زیب کے نزدیک وہ عورت نہیں ہے یہ ہے تفصیل مذاق سے کہ تھوڑا سا روایات سے میں اس معاملے میں اختلاف قائل ہے وہ عورت ہونے کے قائل ہے وہ اپنے دلیل میں کئی حدیث جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو ترمیز ذریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جرحد کے پاس سے گزرے تو ان کی فقیر خورک فعن الفقیر عورت کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ فقیر عورت ہے اس کو امام تجویزی ربی اسی قسم کی ایک حدیث مروی ہے حضرت محمد ابن جہاز سے بھی اسی قسم کی ایک حدیث مروی ہے مختلف صحابہ کرام سے ایسی حدیثیں مروی ہیں جو فخر کے عورت ہونے پر صحیح کی شرائط پر تو پوری نہیں اترتی لیکن حسن کی شرائط پر پوری اترتی ہیں استدلال ہوتی ہے اس واسطے ایم اربان ہیں ایم اربان اس سے قرار نہیں دیتے وہ دو واقعات سے استدلال کرتے ہیں کیا ہے خیبر کا سفر کا واقعہ اس میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی میری میرے گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے مل رہا تھا جس کے نتیجے میں فقیر کھل گئی فقیر کو کھولتے نہیں آپ نے کھولا تو یہ دوسرا واقعہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریس میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ آپ کی فخر کھلی ہوئی ہے فاروق اعظم آئے تو بھی آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے لیکن جب لوگوں نے آپ نے اپنے فخر کو ڈھک لیا تو اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا تو اس واسطے آپ میں نے ان کی حیا کی خاطر یہ ایسا کیا کھولنا تو صدیق اکبر فاروق اعظم کے سامنے بھی نہ کھولتے یہ دو بنیادی ان حضرات کے جو فخر کو عورت نہیں مانتے وہ ان دونوں بے شک یہاں جو حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے اس میں تو یہ ہے کہ حسر الزارہ وہ اپنے اختیار سے ہٹا دیا اس میں آئی ہے اور وہاں حسر ادارہ بجائے وہاں پر ہے ان حسر تو وہاں آپ کا اختیار سے جب آدمی اونٹ پر یا گھوڑے پر سفر کر رہا ہے اور کھل گئی ہو تو یہ غیر اختیاری معاملہ ہے اور اس سے اور اگر حسرہ کی روایت ہی لی جائے لازم کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے بالخصوص جبکہ ایک روایت انحصارہ کثیر کرتی ہے لہذا اس کو اسی پر معمول کیا جائے گا کہ وہ غیر اختیار سمجھے نا اور جہاں تک حضرت عثمان اللہ عنہ کے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اس وقت فخذ کھولی ہوئی تھی اور بعض روایتوں میں ساق آتا ہے اور بعض او یعنی او کے لفظ کے ساتھ اختلاف بھی ہے اور راوی کو شک بھی ہے تو اگر اس کو بیشتر حصہ آپ نے ڈھکا ہوا تھا کچھ حصہ کھلا ہوا ہوگا تو استدلال نہیں ہو سکتا اور یہ قاعدہ ہے کہ دجال احتمال بطقیات ہیں ایک واقعہ ہے جو بیان کیا گیا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منقول نہیں ہے بخت کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے حضرت محمد بن جہش کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قاعدہ حکم شرعی کے طور پر آپ نے فرمایا کہ الفق دعا ہو رہا تھا فیلی میں تو ترجیح کس کو ہوتی ہے قولی کو محرم میں اور ایک واقعہ جزیہ ہے اور ایک قاعدہ کلیہ ہے حضرات جمہور نے یہ کہا ہے کہ ان دو واقعات کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فخر کے عورت ہونے کا قول منصوب فرمایا گیا ہے وہ مایوس کرو فی الفخر قال ابو عبداللہ امام بخاری صلی اللہ فرماتے ہیں وجربا ان تینوں صحابہ کرام سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تینوں صحابہ کرام نے روایت کیا ہے سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فقیدی ہی کہ حضور اقدس حدیث میں آ رہا ہے تو قال عبد اللہ کہ وحدیث انسن اسند وحدیث الجر اعتبار سے زیادہ قوی ہے اسند جو ہے یہ سند سے سمجھے نا ویسے جو لغ یعنی جو لغوی اعتبار سے سمجھے نا کیونکہ باب افعال سے کہا جاتا ہے اسند یسند اسنادت مستعمل نہیں ہے اس معنی میں مجرد میں مستعمل اسی سے اس میں تبدیل بنا کر اس کو اسند کہہ دیتے ہیں بعض معدسی ہے کہ اخبرانا محمد ابن العلا قال کالحد نبن ادریسا ان عبید اللہ و مالکن وبن جریجن یہ اس نسخے میں ابن جریج ہے ہاں جریجن و تو ابن جریج اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ابن جریج ابن ادریس نے بھی روایت بیان کی عبید اللہ سے اور مالک نے بھی روایت بیان کی عبید اللہ سے اور ابن جریج نے بھی تو یہ صحیح نہیں بلکہ حدثنا ابن ادریسا ان عبید اللہ و مالکن وبن جریجن وبن جریجن یہ جریج کا جو ابن مضاف ہے اس کے اوپر کسرا واجب ہے بلکہ فرض ہے کیوں اس لیے کہ ابن جریج کا انتقال ہو گیا ایک سو چالیس میں جبکہ یہ راوی محمد ابن علا پیدا ہی ہوئی ہیں ایک سو پچاس میں اور اگر ان سے روایت کیا جائے کہ حدثنا ابن ادریس محمد ابن اللہ کہتے ہیں کہ ابن ادریس نے عبید اللہ سے روایت کی اور محمد ابن اللہ کہتے ہیں کہ مالک سے روایت کی اور ابن جرائے سے میں نے روایت کی تو ابن جرائے سے روایت محمد ابن اللہ کی ثابت ہی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ محمد ابن علا جو ہے ایک سو پچاس میں وفا میں پیدا ہو رہے ہیں جبکہ ابن جریج ایک سو چالیس میں وفات پا گئی جس نے ایک سو چالیس میں وفات پائی ہے اس نے ایک سو پچاس میں پیدا ہونے والے کو روایت کیسے بتا دی تو اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ ابن جریج ہے ابن جریج نہیں جی بھائی جی یہ سبتیا سبتیا کہتے ہیں بھائی گائے کے چمڑے سے جس کو قرض وغیرہ سے دباغت دیا گیا ہو اس سے بنے ہوئے جوتے جیسے کہ ہمارے جوتے ہوتے ہیں یہ بھی گائے کے چمڑے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے وہ مسا فرمایا جی بھائی یہ جریر ابن عبداللہ البجلی البجانی یہ صحابی بہت خوبصورت صحابی تھے یہ کہتے ہیں اور یہ بالکل آخر میں اسلام لائے حضور کی آخری عمر میں اسلام لائے اور یہ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو آپ تبسم فرماتے تو تبسم فرماتے اب یہ جی انو توجہ کہ انہوں نے جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وضو کیا اور خفین پر مسا کیا جریر ابن عبداللہ نے جو کہ بہت ہی آخر میں اسلام لائے تھے یا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیے کہ معدہ کے نازل ہونے کے بہت بعد اسلام اور معاہدہ میں جو ہے وہ آئے تھے بھیا جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ پاؤں کا مسائل پاؤں کا مسا ہے پاؤں کا وہ غسل نہیں ہے بعض لوگ امامیہ وغیرہ اس سے استدلال کرتے ہیں تو یعنی خفین وہ کہتے ہیں کہ خفین پر مسا نہیں ہے روافظ جو ہیں خفین کے مسے کو منع کرتے ہیں اور جریر ابن عبداللہ جو کہ بہت بعد میں معدہ کے نازل ہونے کے بہت بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے مسا کیا ان سے پوچھا کہ مسا کیوں کیا کہا کہ میں نے خود دیکھا حضور قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسا فرما رہے تھے جب اتنا جو ہے اسلام لانے والا جو بہت بعد میں اسلام لانے والا ہے وہ حضور کا دیکھنا بتا رہا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آخر تک حضور مسا فرماتے تھے سمجھے نا اس لیے علماء جو ہیں یہ جریر ابن عبداللہ کی روایت کو بہت پسند کرتے تھے کیا کرتے تھے بھائی اس سے خوش ہوتے تھے جی بھائی قال قد رأيت رسول الله الله الله صلى عليه وسلم يمسح أصحاب عبد قول ہاں تو اس پر اصحاب جو ہیں وہ بہت خوش ہوتے تھے تو فرمایا کہ جریر کا اسلام جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑا پہلے تھا تھوڑا پہلے تھا اور آخری عمل ہے یعنی یہ ہے اور سورہ معاہدہ بہت پہلے نازم ہو چکی تھی تو معلوم یہ ہوا کہ حضور بھی مسا کرتے تھے خفین پر تو خفین کا مسا جو ہے وہ منسوخ ثابت نہیں ہوا بلکہ اگر کوئی پہلے اس کے خلاف ہو تو ان کے لیے ناسخ ہوگا اس لیے کہ آخر و عمل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے نا جی بھائی اچھا بھیا دیکھو یہ بیچارے کچھ تھوڑا ان کے دانتوں کو پسینہ آ رہا ہے اس لیے آواز نکل رہی ہے سی سی سی پسینہ آئے تھک جائے دانت تو پھر تو ایسا ہے کہ یہ بزرگ کیا کیا لکھ رہے ہیں بھیا حدیث پاک میں آیا ہے فیضستن سارا من انفی تو ناک سے گناہوں کے نکل جانے سے کیا مراد ہے ناک کے ذریعے انسان کون سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ارے بھائی اس سے تو بہت کچھ ہوتا ہے اگر کسی غیر محرم جو اصل لغت کے اعتبار سے درست نہیں لگتے لیکن استعمال ہونے لگے ہیں تو انہی میں سے یہ بھی ہے کہ قوی ہو زیادہ مضبوط ہو سمجھ گیا بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے پل کرنا اس لیے بہتر ہے تاکہ ہم نکل جائیں ان کے اختلاف سے یعنی فقاہ کرام اور ڈھک کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز با اتفاق ہو تو ان کے نزدیک نہیں ہوگی جو فخر کو عورت مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو اختلاف رہے گا نا تو اختلاف سے ہو یعنی فخر کو ڈھک کر نماز پڑھی یہ حضرت جرحد کیا جی اس کو تو اس ہو سکتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک فخر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ڈھکا جائے تاکہ اختلاف سے نکل جائے فی نفسی ان کے نزدیک بھی فخر کو عورت نہیں سمجھنا چاہیے آج یہاں پر احتیاط بتایا تھا نا کہ احتیاط کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو احتیاط اس